سردار بندر اور شیطان بندروں کا ایک دستہ ایک بار نیا گھر بنانے کے لیے دور جنگل میں گیا سردار بندر نے ان سے کہا اس جنگل کا ایک تالاب بہت خطرناک ہے اس میں ایک خوفناک شیطان رہتا ہے پہلے مجھ سے پوچھے بغیر کسی تالاب کا پانی پینے کی کوشش نہ کرو سردار نے علاقے کے تمام تالابوں کا معائنہ کیا جب یہ یقین ہو گیا کہ تالاب محفوظ ہیں تو اس نے فوجیوں کو ان سے پانی پینے کی اجازت دے دی بندر اپنے نئے گھر میں بس گئے ایک دن فوج جنگل کے ایک نئے حصے میں چلی گئی یہ ایک لمبی سیر تھی ایک چھوٹے بندر نے کہا ماں مجھے پیاس لگ رہی ہے بغیر سوچے اس کی ماں نے جواب دیا دیکھو مجھے ایک تالاب نظر آ رہا ہے چلو وہاں پانی پیتے ہیں رکو تالاب کے قریب مت جاؤ ایک اور بندر نے کہا کیا اب ہمارے سردار کی وارننگ بھول گئے سردار بندر ان کے پاس آیا کیا تم پانی چاہتے ہو جب تک میں تالاب کی جانچ نہ کروں بس انتظار کرو اس نے تالاب کے کنارے جا کر اس کا باریکی سے معائنہ کیا آہا اس نے کہا تمام قدموں کے نشانات پانی میں چلے جاتے ہیں کوئی قدموں کے نشانات نہیں نکلتے یہ وہی تالاب ہوگا جہاں شیطان رہتا ہے اس نے تمام بندروں کو بلایا سنو سب اس نے کہا یہ تالاب خطرناک ہے کوئی اس کے قریب نہ جائے جیسے ہی سردار نے بات ختم کی تالاب سے ایک خوفناک کہہ کہا آیا ہا ہا ہا ہا ہا ایک بدرو پانی سے نکلا اس نے دھمکی دی کہ جو بھی تالاب کے قریب آئے گا میں اسے مار ڈالوں گا لیکن اگر ہم تالاب میں داخل ہوں گے تب ہی آپ ہمیں جھنجھوڑ سکتے ہیں اور ہم میں سے کوئی بھی ایسا کرنے والا نہیں ہے بندر کے سربراہ نے اطمینان سے جواب دیا پھر تم سب مرنے والے ہو یا پانی کے بغیر زندہ رہ سکتے ہو شیطان نے تانا دیا بندر کے سردار نے کہا ہرگز نہیں ہم تمہارے تالاب کا پانی پی لیں گے آپ ایسا کیسے کریں گے شیطان نے پوچھا تم ذرا انتظار کرو اور دیکھو چیف نے کہا پھر اس نے کچھ بندروں کو بانس کی ڈنٹھلیاں جمع کرنے کے لیے بھیجا جب وہ واپس آئے تو اس نے تمام ڈنڈوں کو چیک کیا ان میں سے کچھ سرے سے سرے تک کھوکھلے تھے سردار نے ان کو رکھا اور باقیوں کو ایک طرف رکھ دیا پھر تمام کھوکھلے ڈنڈوں کو لے کر یہ ایک لمبا پائپ بنانے کے لیے ایک دوسرے کے اندر سرکا دیا اس نے پائپ کا ایک سرا تالاب میں رکھا پھر وہ دوسرے سرے سے چوستا رہا پانی کے تیزی سے نکلنے تک اب تمام بندر اپنا پیٹ بھر کر پانی پی سکتے تھے انہوں نے پانی چھڑکا اور بھیگے بھی مممم اس کا ذائقہ اچھا ہے ایک چھوٹے بندر نے کہا شیطان بہت مایوس ہوا یہ واپس تالاب میں گرا اور غائب ہو گیا ہمارے عقلمند سردار کے لیے ہو رہے تمام بندروں نے خوشی منائی ایک جاٹک کہانی